قطعبہ اور محمد بن بن بن نے نے لئیس سے روایت کی محمد مسنہ کہا ہمیں عبد الوہاب الوہاب ثقفی نے نے نے حدیث حدیث بیان بیان کی کی ابو بکر بن بن ابی کہا ہمیں عبداللہ نمیر ان سب یعنی لئیس عبد ثقفی اور عبداللہ بن نمیر نے یحییٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ روایت بیان کی ثقفی کی روایت میں ہے کہ ابو سلمہ نے کہا میں خواب دیکھا کرتا تھا لئیس اور ابن نمیر کی روایت میں حدیث کے آخر تک ابو سلمہ کا جو قول منقول ہے وہ موجود نہیں ابن رمح نے اس حدیث کی روایت میں مزید یہ کہا ہے وہ جس کروٹ پر لیٹا ہوا تھا اس سے دوسری کروٹ ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ایک